سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عہد نبوی میں مرد اور عورتیں ایک برتن سے وضو کرتے تھے حدیث نمبر تین سو تہتر مسند احمد